چودواں باب بعد دفن تلقین کا بیان تلقین کا لغوی معنی تعلیم کرنا یا سکھانا ہے سکھایا اسی کو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے اور سمجھتا ہے یہاں ہم جس تلقین کے تعلق سے گفتگو کریں گے وہ کوئی مدرسہ یا اسکول میں تعلیم دینے یا سکھانے کے تعلق سے نہیں بلکہ بعد موت اور دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کو تلقین کرنے کے متعلق ہے حالانکہ اسی کتاب میں جان کنی یعنی سکرات کا عالم اور تلقین کرنے کا بیان کے عنوان میں قریب المرگ شخص کو کلمہ طیبہ تعلیم کرنے کا مفصل بیان کیا گیا ہے قریب المرگ شخص کو تلقین کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے یاد دلانے سے اسے کلمہ شریف یاد آ جائے اور وہ حالت سکرات میں کلمہ شریف پڑھ لے تاکہ اس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو لیکن میت کو دفن کرنے کے بعد تلقین کرنے کا مقصد میت کو نکیرین یعنی منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات سکھانا ہے بعد دفن مردے کو تلقین کرنا حدیث سے ثابت ہے علاوہ عظیم مذہب اہل سنت کے عظیم الشان آئم اکرام اور علماء اعظام کی معتبر و مسترک کتابوں میں تلقین کرنے کے ثبوت وفر تعداد میں موجود ہیں امام اجل استاد الفقہ فخر العلماء علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد بن الحمام المتوفی آٹھ سو اکسٹھ ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تلقین کا مطلب ہونا اہل سنت و جماعت کی طرف منصوب ہے اور اس کا خلاف متضلہ کی طرف نوٹ متضلہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو معقول پسند کہلاتا ہے یعنی مذہب کے ہر معاملے اور ہر عقیدے میں عقل کو دخل دیتا ہے ان کے نزدیک قرآن مجید مخلوق ہے بعد دفن تلقین کی حدیث حضور اقدس رحمت عالم و جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی انتقال کر جائے اور تم اس کی قبر پر مٹی برابر کر چکو تو تم میں سے ایک شخص اس کی قبر کے سرحانے کھڑا ہو کر کہے کہ اے فلاں بن فلاں وہ مردہ اس کہنے کو سنے گا اور جواب نہ دے گا پھر دوسری مرتبہ کہے کہ اے فلاں بن فلانا وہ مردہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا پھر تیسری مرتبہ کہے کہ اے فلاں بن فلانا وہ مردہ کہے گا کہ ہمیں ارشاد کر اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے مردہ جواب دیتا ہے اس کی زندوں کو خبر نہیں ہوتی پھر اس طرح تلقین کرے کہ یاد کر اسے یعنی اس عقیدے کو جس پر تو دنیا سے نکلا یعنی یہ گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ تو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا اب آگے حدیث شریف کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ترجمہ اس پر یعنی لوگوں کے اس طرح تلقین کرنے پر ملک نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ چلو اس کے پیاس کیا ٹھہرے جس کو لوگ اس کی حجت سکھا چکے اس ارشاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی نے کی یا رسول اللہ اگر میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو میت کو کس طرح پکارے ارشاد فرمایا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرے جب ابو المغیرہ کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے تلقین کی اور ابو المغیرہ ابو بکر بن ابی مریم سے روایت کرتے تھے کہ ان کے شیوخ یہ عمل کیا کرتے تھے اور اسماعیل بن عیاش اس بارے میں حدیث ابی امامہ روایت کیا کرتے تھے جو موجم تبرانی میں ہے اور سعید بن منصور المتوفی دو سو بیس ہجری نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ راشد بن سعد طبی المتوفی ایک سو آٹھ ہجری اور زمرہ بن جنب جندب اور حکیم بن عمیر تابعی نے فرمایا کہ لوگ دفن کے بعد تلقین کو مستحب جانتے تھے تلقین کے تعلق سے فقہ کرام کے اقوال حضرت امام زاہد صفحہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشتحد مشتحد فی المذہب اور صرف دو واسطے سے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلمیز رشید ہیں وہ اپنی کتاب تفخیص العدلہ میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیشوائے مکرم کے مذہب پر میت کو تلقین کرنا چاہیے جو تلقین نہ مانے وہ معتزلی ہے امام بدر الدین ابو محمد عینی المتوفی آٹھ سو پچپن ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب بنایا شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں کہ تلقین تلقین کیوں کر نہ کی جائے گی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہوا حضور اقدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد دفن تلقین کا حکم دیا استاد الفقہ امام علامہ عبدالعلی البر جندی المتوفی نو سو بتیس ہجری اپنی کتاب شرح النقایا میں صاحب اباب علیہ الرحمہ والدوان سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام الفقہ حضرت حسن بن منصور قاضی خان المتوفی پانچ سو بانوے ہجری سے سنا کہ فتح زہریہ زہیریہ کے مصنف امام اجل حضرت ظہیر الدین ابوبکر بن محمد بن احمد مرغینانی المتوفی چھ سو انیس ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایسے حکایت فرماتے تھے کہ بعض آئمہ کرام نے تلقین فرمائی اور مجھے اپنے لیے تلقین کرنے کی وصیت فرمائی تو ان کے انتقال پر میں نے انہیں تلقین کی لہذا تلقین کرنے کا جواز ثابت ہوا امام جلیل علامہ السید احمد المصری التختاوی المتوفی تیرہ سو دو ہجری علیہ الرحمہ الرضوان اپنی مشہور و معروف کتاب تختاوی حاشیہ مراکی الفلاح میں صاحب حلیہ المجلی المجلی شرح منی المسلی امام محمد بن محمد بن محمد امیر الحاج حلبی حنفی المتوفی آٹھ سو انہتر آٹھ سو اناسی ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ میت کو تلقین کیوں نہ کی جائے حالانکہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ میت کا فائدہ ہے ثابت ہوا کے بعد دفن میت کو تلقین کرنا عزلو حدیث شریف اور اقوال فقہ کرام ایسا کام ایسا اچھا کام ہے کہ جو شرن جائز اور مستحسن ہے اور اس کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا اپنے مسلمان بھائی کی میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر تلقین کر کے منقرقی کے سوالات کے جوابات سکھا کر اس کی مدد کر کے ثواب و اجر کے حقدار بننے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے